عافیت کی لازمی اور جامع ترین دعا اللهم السلقل آفیہ طفی دنیا ولاف رح اللهم السلقلف ولافی العفو دینی و دنیا یا وہلی و اللهم استر مستراوراتی وآمن امن اللهم اللہ من فغنی ممبنی ومن و من وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتي يا الله یا اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں یا اللہ میں آپ سے معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں اپنے دین و دنیا میں اور اپنے اہل و مال میں یا اللہ میرے عائب چھپا دیجئے اور مجھے میرے خوف سے امن عنایت فرمائیے یا اللہ میرے آگے میرے پیچھے میرے دائیں میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرمائیے اور میں آپ کی عظمت کے ذریعے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیے جاؤں یہ دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اور شام پابندی سے پڑھتے تھے اور کبھی ناغہ نہیں فرماتے تھے